عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے کہ یکا یک ایک تارا ٹوٹا جس سے روشنی پھیل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا زمانہ جہلیت میں جب تم لوگ ایسی کوئی چیز دیکھتے تو کیا کہتے تھے انہوں نے کہا ہم کہتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی مرے گا یا کوئی بڑی شخصیت جنم لے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کسی کے مرنے کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا بلکہ اللہ بزرگ و برتر جب کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو عرش کو اٹھانے والے فرشتے تسبیح و تحلیل کرتے ہیں پھر ان سے قریبی آسمان کے فرشتے تسبیح کرتے ہیں پھر ان سے قریبی اسی طرح تسبیح کا یہ غلغلہ ہمارے اس آسمان تک آ پہنچتا ہے چھٹے آسمان والے فرشتے ساتویں آسمان والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا ہے کیا حکم صادر فرمایا ہے تو وہ انہیں بتاتے ہیں پھر اسی طرح ہر نیچے آسمان والے اوپر کے آسمان والوں سے پوچھتے ہیں اس طرح سے بات دنیا سے قریبی آسمان والوں تک آ پہنچتی ہے اور کی جانے والی بات چیت کو شیاطین اچک لیتے ہیں جب وہ اچکنے کی کوشش کرتے ہیں تو سننے سے باز رکھنے کے لیے تارا پھینک کر انہیں مارا جاتا ہے اور وہ اسے یعنی اچکی ہوئی بات کو اپنے یاروں کی طرف پھینک دیتے ہیں تو وہ جیسی ہے اگر ویسی ہی اسے پہنچاتے ہیں تو وہ حق ہوتی ہے مگر لوگ اسے بدل دیتے اور گھٹا بڑھا دیتے ہیں جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار دو سو چوبیس یہ حدیث صحیح ہے